شاہ بحث کی تھی وہ کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو قائم رکھنے کا ارادہ فرمایا اور جو مخلوق اللہ نے باقی رکھنی ہے ان کی وفا کے اسباب اور سامان پیدا کیے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو شروع کیا کہ اللہ کو یہ منظور ہے کہ وہ پودوں کو سلامت رکھے تو جتنی بھی زراعت کی چیزیں ہیں ان کی جڑیں اللہ نے ایسی رکھتی وہ تین چیزوں سے اپنی بقا کا سامان اور غذا کو حاصل کرتے ہیں پانی مٹی اور ہوا اور ان تینوں چیزوں سے بقا ہے نباتات کی پودے لگتے ہیں درخت لگتے ہیں پھل اور پھول یہ سارا جہان انہیں چیزوں پر قائم ہے پھر دوسری مثال انہوں نے دی اور جہاں زندگی زیادہ ثابت ہوتی ہے جانوروں نے اس کے متعلق بتایا کہ جانوروں کا بھی اللہ نے ایک نظام رکھا ہے اور ایسے نہیں ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے ایسے ہی چلا دیا ہے بلکہ اسباب ہیں وسائل ہیں ایک طریقہ کار ہے اور اس کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے اور وہ ان لوگوں کا بھی رد کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کی ذات کے قائل نہیں ہیں اللہ تعالی کی ذات وہ اس کائنات میں ہے یا نہیں ہے اس پہ ایک انگلش رائٹر ہے اس نے جواب دیتے ہوئے ان لوگوں کو لکھا جو خدا کو نہیں مانتے زمانے میں دنیا میں سوشلزم کی تحریک کا غلبہ ہو رہا تھا اور سوشلسٹ ان چیزوں کو بہت اچھال رہے تھے کہ خدا کی ذات نہیں ہے تو پورا سرمایہ دارانہ نظام اور گروہ اس بات پر کمر باندھے بیٹھا تھا کہ وہ اللہ کے وجود کو ثابت کریں اس لیے نہیں کہ انہیں اللہ کے ہونے نہ ہونے سے غرض تھی کوئی بلکہ اس لیے کہ کیمونزم ناکام ہو جائے تو ایک رائٹر نے لکھا اس نے کہا اللہ کے بغیر اس کائنات کو ماننا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ چھ لاکھ بندر وہ ٹائپ رائٹر رکھ کے بیٹھ گئے اس زمانے میں ٹائپ رائٹر ہی ہوتے تھے اور سارے بندر مل کے ٹائپ رائٹر کو کوٹتے رہے کوٹتے رہے بار بار اس کی چیز کو پریس کرتے رہے اور پچاس سال سو سال کے بعد شیکسپیئر کی ایک نظم نکل آئی اس نے کہا کہ تم اس کو مانتے ہو اس بات کو تو پھر مان لو کہ خدا بھی نہیں ہے اور اگر تمہارے لیے یہ ماننا مشکل ہے تو اللہ کا اس کائنات میں نہ ہونا اور ایک بغیر خدا کے کائنات کا وجود ماننا یہ اس سے بھی بدتر چیز ہے جتنی کہ بندر شیکسپیئر کی نظر لکھ ڈالے پھر جانوروں کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اب یہ جو بات آگے بات کی ہے اس میں انہوں نے چار چیزیں بلکہ پانچ چیزیں انسانوں کے لیے بیان کی ہیں اور یہ بات اور اس کا یہ حصہ بہت علمی بھی ہے اور مشکل بھی ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بات کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر وہ اپنے خاص فلسفے کی جس فلسفے کی وجہ سے بنیادی طور پر وہ اپنے معاصرین میں ممتاز ہیں اور بحث کا آغاز کیا ہے کہ انسان میں اور جانوروں میں بڑا فرق ہے اور انسان میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں اور نظم و جو پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں صلاحیتوں کے فرق کی کہ ہر آدمی کی صلاحیت مختلف ہے کسی آدمی میں قوت عمل زیادہ ہے اور اس آدمی کی فکر میں گہرائی نہیں ہے ایک دوسرا آدمی ہے اس کی فکر میں گہرائی ہے لیکن قوت عمل نہیں ہے اس کی بہت واضح مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں اور شہادت کے درجے سے فائز ہو جاتے ہیں یا یہ کہ شہادت کی تمنا ہوتی ہے اور ان کے جذبات اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کرنے کے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اتنی گہری نظر سے نہیں سوچتے بس تشریح اور کر لیتے ہیں آرڈر ملا اور جس چیز کا انہیں حکم ملا انہوں نے اس کو کر دیا انہیں حکم ملا اس چیز کا کہ لڑو اور مر جاؤ لڑ پڑے انہیں حکم ملا اس چیز کا کہ تم اس دریا کو عبور کر جاؤ کر گزرے اور اب اگر وہ آدمی رک کے سوچے پوچھے کہ صاحب کیوں مر جاؤں اور اس دریا کو کیوں عبور کر جاؤں تو پھر ہو چکا کام دنیا میں فوج کا نظام ایسے بھی چلتا ہے کہ ہر آدمی جس میں اعلی عمدہ درجے کے سوچنے کی پلاننگ کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو وہ کیٹیگرائز طریقے پہ اوپر لے جاتے ہیں یہ نہیں ہوا کرتا کہ اسے عام فوجی کے برابر رکھے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلی چیز یہ بتائی کہ دیکھو انسانوں میں صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے کوئی آدمی بادشاہ ہوتا ہے اور کوئی رعایا بن جاتی ہے کوئی دانش مند آدمی ہے حکمت پہ بحث کرتا ہے علم پہ بحث کرتا ہے میتھمیٹکس کو جانتا ہے اب جو آدمی جتنا شارپ ہوتا ہے میتھمیٹکس کے بارے میں انجینئرنگ کے بارے میں اس آدمی کو اگر کوئی چیز رٹنی پڑ جائے تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اس لیے کہ وہ دو جمع دو کر کے چار کرتا ہے اور اسے کہو کہ بغیر سوچے سمجھے اس کا رٹا مار اس کے لیے بڑا دشوار انجینئر کی صلاحیتیں ہوتی پر انجینئر آدمی وہ ایک ایک اسٹیپ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ بنیاد پڑی اس پہ کتنے پلر اٹھیں گے اس پہ کتنا سجا پڑے گا کیا چیز ہوگی وہ ایک ایک چیز کو کیلکولیٹ کرتا ہے اب ایک اکانومسٹ ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب آپ یہ جو بلڈنگ بنانے چل رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے نقشہ بھی سب صحیح ہے لیکن آپ سوچ لیں کہ اگر آپ اس میں ریت اور ریت سیمنٹ کی ریشو اس کی بجائے اس سے رکھ لیں تو آپ کا خرچہ کم آئے گا تیسرا آپ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اس کی عمر جو آپ نے مجھ سے اسکیچ کروایا ہے کتنی رکھی ہے وہ کہتا ہے کہ اس بلڈنگ کو پانچ سو سال قائم رہنا چاہیے تو وہ کہتا ہے جو اکانومسٹ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ بات غلط ہے اگر سیمنٹ اور ریت کی ریشو یہ ہوگی تو پانچ سو سال قائم رہے گی اور نہ یہ تین سو سال بعد بلڈنگ ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی نہ کہے کہ انجینئر نے نقشہ غلط بنایا تھا اس لیے کہ عمارتوں کی بھی عمر ہوا کرتی ہے تو ہر ایک کی صلاحیت جدا ہے دو آسان لفظوں میں کوئی آدمی اگر سمجھنا چاہے تو بہت سے بچے ایسے ہیں جو قرآن پاک کو حفظ نہیں کر سکتے انہیں حفظ کرانا ظلم ہے اس لیے کہ بچہ رٹنے کا عادی ہی نہیں ہوتا اس کا تجزیت اور اس کا دماغ قبول ہی نہیں کرتا اس چیز کو رٹ لے اسے جتنا مرضی آپ پڑھا لے وہ پڑھ جاتا ہے سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے ایک ایک بات پر غور کرتا ہے فزکس کا ایک آتا ہے وہ رٹنے کے بجائے اسے سمجھنا چاہتا ہے کہ ہے کیا چیز اسے آپ بتائیں کہ ایکسیلریشن کچھ چیز ہوتی ہے اب وہ کہتا ہے کہ اسرا ایکسلریشن کو مجھے یاد کرنا ہے اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتی وہ کہتا ہے یہ رٹے ہوئے الفاظ ہیں میرے دماغ میں نہیں اور اگر باپ اس کو بٹھا کر گاڑی میں صرف دباؤ ڈال کے بتا دے کہ بیٹے اسے کہتے ہیں ایکسلریشن یوں ہوا کرتا ہے یوں ایکسلریٹ کرتی ہیں چیزیں اس کی فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے زندگی بھر نہیں بھوکتا اور اس کے مقابلے میں جو رٹے والا بچہ ہے اس کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے اور وہ سمجھنا اس کے لیے سمجھنا کیا یاد کرنا آسان ہے رٹ لیا ایسے جنہیں اردو شاعری سے دلچسپی نہیں ہوتی اور فزکس پڑھتے ہیں ان کو کہو کہ اقبال کی یہ نظم یاد کر لیں عذاب ہو جاتا ہے نظم کا یاد کرنا ایک ان کا فیلڈ نہیں ہے تو ہر ایک کی صلاحیتیں شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں میں مختلف ہوتی ہیں اس لیے ایسے ہوا کرتا ہے کہ انسان میں فطری باتوں میں اختلاف واقع ہوا ہے اور یہ فطری باتوں کا اختلاف ہے اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ قوم میں ایک پورا طبقہ ایسا اٹھتا ہے جس کے ذہن میں دو سوالات آتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ بلما کان السان ہمارا احساس ہی و قہر رک ہی وہ قبول ہی لامات الجبلیہ اور انسان جبکہ اس میں احساس کی قوت پائی جاتی ہے اور اس میں حرکت پائی جاتی ہے حرکت جو پتھروں میں بظاہر نہیں ہوتی کسی پہاڑ کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک جیسے دوسری جگہ چلا جائے ریت کا ذرا اپنی جگہ سے خود ہل نہیں سکتا اور ہوا کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے پانی اور ہوا کی مدد سے پتھر منتقل ہوا کرتے ہیں ان میں حرکت نہیں ہے اور انسان کا ایسا حال نہیں ہے انسان میں پتھر میں اور اللہ تعالی تینوں میں فرق ہے پتھر منتقل ہونے کے لیے محتاج ہے کسی چیز کا جو مادی چیز اس پہ قوت کو سرچ کرے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر پتھر اور دریا کی دبیانی ایسی ایسی چٹانیں ہیں جو دریا میں اڑ جاتی ہیں ایک جگہ پہ اور جب تک جو پانی بہا کر گیا تھا اس سے زیادہ قوت کا پانی آئندہ سیلاب نہ آئے وہ صدیوں دریا میں ایک جگہ پڑی رہتی یہ پتھر خود محتاج ہے کہ قوت اس پر لگے اور پھر یہ جا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو انسان میں یہ چیز نہیں انسان کے لیے صرف قوت ارادی ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ اٹھے اور کام کرے پیاس لگی ہم پہلے سوچتا ہے کہ کوئی بچہ مجھے پانی پلا دے جب کوئی بھی نہیں نظر آتا گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو وہ احساس اندر کا اسے مجبور کرتا ہے کہ اٹھو اور پانی پیو اب مرے کیا نہ کرے اٹھتا ہے اور پانی پی لیتا ہے اس لیے اس کو کوئی فورس اوپر اس کے قائم نہیں ہے انسان کے اس کا جذبہ ہے جو کام کراتا ہے اور حق کا شانو اس کے یہاں کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے جس پہ کام کرائے اس کو کوئی جذبہ نہیں کوئی قوت نہیں ہے جو متحرک کرے کوئی قوت ایسی نہیں جو اللہ کو مجبور کرے کہ آج بارش ضرور کرنی ہے ساری مخلوق قہض پڑا ہوا ہے اور ہزاروں آدمی مر رہے ہیں کوئی جذبہ خدا کے اندر نہیں ہے کہ اس جذبے پہ جذبہ اس کو مجبور کرے کہ اللہ ضروری میں رزق دے دے آج ضرور بارش دے دے اللہ جذبات سے مجبور نہیں ہوتا انسان اپنے جذبات سے مجبور ہو گیا پتھر میں جذبہ نہیں ہوتا اس کے بعد کی فورس اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے ان تینوں میں کتنا فرق ہے زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق ہے خالق اور مخلوق میں اس لیے یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کسی بڑے سے بڑے دم کما کے اور حادثے پہ کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے کیا ہو رہا ہے اس کائنات میں خدا کو کچھ سمجھ نہیں آتا کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو بھی سے دیکھ کے ایسے ہی جذباتی ہو جانا چاہیے جیسے میں جذباتی ہو رہا ہوں حالانکہ اللہ میں اور اس کی مخلوق میں فرق ہے مثال ہے بغیر تشریح کے اور سمجھنے والا سے سمجھ سکتا ہے کہ اس نے مثال میں کیا کہا ہے صاحب آگے جا رہے تھے اور اس کے پیچھے نوکر بھی جا رہا تھا تو نوکر تھر تھر سے کام رہا تو ایک حکیم اس کا دوست عقل مند اور دانا آیا اور اس نے دیکھا صاحب آگے جا رہے ہیں بڑے صاحب ہیں کوئی بول نہیں سکتا ان کے سامنے تو اس نے چلتے چلتے کے کان میں کہا کہ ارے کوئی گرم کپڑا اوڑھ لیا ہوتا اس برف اور سردی اور اور اور اس یک موسم میں باہر لے تو چپ کر کے چلتا رہا تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس کے جی میں اور محبت اور تعلق اپنے دوستی کا احساس سے کیا ہو گا ہوئے یہ کوئی کپڑا اوڑھ لیا ہوتا کیا کر رہا ہے نمونیا ہو جائے گا تو اس نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس نے اس حکیم کے کان میں کہا کہ آنکھوں کی دوائی ہے کچھ جلا گیا کبھی رکو آدمی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مر جاؤ گے سردی سے تم کہتے ہو آنکھوں کی دوائی ہے اس نے کہا سچ بتا آنکھوں کی دوائی ہے اس نے کہا کہ آنکھوں کی دوائی کا تیری سردی سے کیا تعلق ہے تو اس نے کہا آنکھوں کی اگر دوائی چلایا ہوتا تو تجھے میں پھر بتاتا اس نے کہا بتا دے اب تو میرا مالک بھی منزل قریب آ گئی تو اس نے کہا میاں کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرح معذ اللہ سب اللہ سوچتا ہے کیونکہ یہاں بم دھماکہ ہو گیا دو سو آدمی مارے گئے جنگ میں دس ہزار آدمی مارا گیا اسی اللہ کیا کر رہے بھائی اللہ تمہاری طرح اس کا محتاج ہو رہی ہے کہ اس کے جذبات اسے مجبور کریں اگر وہ مجبور ہونا شروع ہو جائے اور اس کے بھی ایسے ہی جذبات ہوں تو پھر انسان میں اور مالک میں فرق کیا رہ گیا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو یہاں پر اشار فرمایا ہے لیکن اور طریقے سے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے احساسات اور تحرک برکت جو اس میں پیدا ہوتی ہے اور پھر دیکھو انسان کو اللہ نے دو طرح کے علوم دیے ہیں ایک جبلت کے علوم دیے ہیں اور ایک طبعی علوم دیے ہیں جبلت کے علوم اور طبعی علوم کی شاہ صاحب آگے تشریف فرماتے ہیں رحمہ اللہ جبلت کے علوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو انسان کی فطرت میں شامل ہے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے اور ہاتھ لگاتا ہے رونے لگتا ہے اور پیچھے کھینچ لیتا ہے بچے کو کون سی چیز سکھاتا ہے کہ وہ اٹھے سو کے اور رو دے یا ہنس دے بہت سے بچے ایسے ہیں جو اٹھتے ہیں اپنی کبھی نیند پوری کر لی ماں نے پاس کھلونے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ماں کو عادت کا پتہ ہوتا ہے وہ خود خود کھلونوں سے کھیلتا رہتا ہے ماں اندر جاتی ہے گھنٹے بعد پتا چلتا ہے بچہ تو پہلے سے ہی کھلونوں سے کھیلتا ہے اب یہ کون سی چیز ہے سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کی کچھ دیر کے بعد ہی غذا کا محتاج ہوتا ہے سانس کا محتاج ہوتا ہے تو غذا میں بچے کو کون سکھاتا ہے کہ اس چیز کو تم نے چوسنا ہے اور دودھ کو اپنے حلق سے لے کے جانا ہے یہ سب کچھ بلت کے علوم ہیں جو انسانوں میں ڈال دیے جاتے ہیں اسی معنی میں وہ بات آتی ہے کہ انسانوں کی فطرت نہیں بدلتی بلکہ بلکہ انسان اپنی فطرت کے تحت آخر تک قائم رہتا ہے فطرت کا استعمال بدل جاتا ہے غصہ جو کسی انسان کی طبیعت میں داخل ہے اس کو آپ کچھ کر لیں اس کی طبیعت سے غصہ نہیں نکلتا اس کو اچھے مذہب لینے لے آئیں برے مذہب میں لے آئیں خون کے ساتھ کچھ جبلتیں کچھ جین ایسی ہوتی ہیں جو انسان کا پیچھا چھوڑ نہیں سکتی پٹھان ہے گوشت خوری ہے مارنا ہے لڑنا ہے بہادری ہے پیسے کی محبت ہے پیسے کی عبت میں بیچ دینا ہے مہمان نوازی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن عربوں کی جبلت میں داخل ہیں اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا پٹھانوں کی جبلت میں داخل ہے اب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور مارے یا لوگوں کو اغوا کر کے مارتا پھرے یا تقریب کاری کا شکار ہو جائے اس کی جبلت بھی شامل ہے کہ مارنا ہے لڑنا ہے یہی سب جد و جہد اس کی جبلت میں شامل ہے اگر یہ پٹھان بچہ شاعری کرنے لگے تو زبردست شاعری کرے گا اس لیے لیے محنت کرنے لگے تو زبردست محنت کرے گا کنواں کھودنے میں لگا دو تو زبردست محنت کرے گا ایک چیز کے خون میں شامل ہے کہ مسلسل حرکت مسلسل محنت ایسے ہی آپ دیکھ لیں ارانی ہیں ان کے بارے میں مورکین نے لکھا ہے کہ ارائیوں کی طبیعت میں احتیاط شامل وہ کہتے ہیں ارانی بچہ اور احتیاط کا فیصلہ نہ کرے نہیں ہوتا وہ ہر چیز بال کی کھاد اتارتا ہے دیکھتا ہے کیا ہے بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے جتنے پٹھان جذباتیت کے تحت فیصلے کرتے ہیں ارائی بالکل دوسری نکڑ پہ واقع ہوئے اتنی احتیاط سے فیصلہ کرتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں سو اعتراضات ہیں اس لیے کبھی کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے خاندان ایک نہیں ہو کے بیٹھ ہے یہ ہر ایک کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا دوسرا کہتا ہے یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا یہ ساری چیزیں انسانی جبلت میں داخل ہیں اور جبلت کے تحت انسان کے حلوم ہیں دوسرے شاہ صاحب اللہ نے فرمایا کہ کچھ علوم ہوتے ہیں جو طبعی ہوتے ہیں طبعی علوم کی بھی آگے وہ بیان کریں گے علوم اور غیر طبی علوم میں آسانی سے سمجھ لیجیے جیسے ایک فزکس ہے اور ایک میٹا فزکس ہے فزکس یہ ہے کہ بنیادی طور پر چار چیزوں پر بحث کی جاتی تھی پہلے اب کیمسٹری نے جب ترقی کر لی تو اور چیزیں بھی آ گئی پانی ہوا آگ اور مٹی یہ چار عناصر ہیں انہی سے ہمیشہ بحث ہوتی تھی کہ پانی کیا کیا کر سکتا ہے پانی سے کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں مٹی کیا چیز ہے اس کو کیسے اچھا ہوتا ہے کیسے برا ہوتا ہے اس میں کون سی کھاد ملائی جائے تو فصل اگتی ہے کیا زہر مل جائے تو فصل خراب ہو جاتی ہے اسی طرح ہوا ہے اور اسی طرح آگ کا حال ہے یہ سب چیزیں انسان نے صدیوں پہلے سیکھ لی تھی اور مزید سائنس جب ترقی کی تو کیمسٹری نے آپ کو بتایا کہ جسے تم صرف مٹی کہتے تھے اس مٹی میں آئرن بھی شامل ہے اس میں گولڈ بھی شامل ہے اس میں سلور بھی شامل ہے اس میں پلاٹینیم بھی شامل ہے فلاں فلاں ہے ساری زمین کی قسمیں لیکن پہلے اسے مٹی کہتے تھے اب فردر بھی ہو ایسی آگ ہے کہ آگ جو ہے وہ سورج کی آگ مختلف ہے گیس کی آگ مختلف ہے کوئلے سے جو پیدا کی جاتی ہے انرجی وہ مختلف ہے پلان چیزیں مختلف ہے ہر چیز مختلف ہے یہ طبی عدور ہیں اور ہوا کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہوا کہاں سانس لینا ہے کہاں نہیں لینا کس کو آکسیجن کی ضرورت ہے کتنا سطح زمین سے نیچے چلے جائیں تو بیلنس اس کا تبدیل ہو جاتا ہے اوپر چلے جائیں تو بیلنس تبدیل ہو جاتا ہے اور پانی کا بھی یہی حال ہے کہ کہاں کا پانی ہلکا ہے غذا کو ہضم کر دیتا ہے کہاں کا پانی غذا کو ہضم نہیں کرتا یہ سب علوم ہے اور پھر شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں اور مادہ چیزوں کے مقابلے میں نباتات کے مقابلے میں اللہ نے تیسری چیز انسان کو عقل دی ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ علوم کا کسب کر کے نئی سے نئی چیز ایجاد کرتا ہے جانوروں میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے اور نباتات میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے علوم کسبی سے مراد یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی لکڑی سے ایک چیز بناتا ہے ایسا خوبصورت ڈیزائن بناتا ہے کہ وہ ڈیزائن دنیا میں دوسری جگہ نہیں پایا جاتا پھر لوگ اس کی نقل کرتے ہیں اسی طرح یہ علوم کے قطری سے تو بجلی پیدا ہو گئی علوم کے ال سے تو پانی کی صلاحیتیں ہیں اور علوم کے قتل سے تو کھاد پیدا ہو گئی یہ نائٹروجن ہے یہ فلاں پلائیں یہ علوم قطری جو ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الحمد ذرا اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈالی الحام کیا کہ کس طرح زراعت کا کام کیا جاتا ہے کیا بیج ہوگے اس کے ساتھ کیا چیز لگے گی مٹی کی کون سی قسم ہوگی کھاد کون سی پڑے گی پانی کیسا ہوگا اور اس کے بعد اس انسان کو الحام ہوا کہ زراعت کیسے کرنی چاہیے شاہجہاں کے زمانے میں ایسے باغات لگے کہ ایک ایک درخت پہ چار طرح کے پھل لگتے تھے ایک ہی درخت پہ چار طرح کے پھل لگتے تھے ہندوستان گئے ملیح آباد کے علاقے میں تو وہاں باغات میں جب گئے سے پوچھا کہ شاہ جہان کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا ابیت کا ہمارے باغ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ایک ہی باغ میں اللہ کی شان ہے ایک درخت ایسا ایسے درخت لگے ہوئے ہیں کہ چار اطراف میں مختلف چار پھل لگے ہوئے ہیں انجیر بھی ایک طرف لگی ہوئی ہے ایک طرف الوچا لگا ہوا ہے ایک ہی طرف اسی درخت کے یہ آلو بخارا ہے اور چوتھا ایک اور پھل لٹک رہا ہے تو پوچھا اس کا قصہ کیا آپ سے کوئی مشکل قصے کی بات نہیں ہے بنیادی طور پر پیغم کاری کی گئی ہے اور بعض درخت ایسے ہیں جو زیادہ پیغم کاری کو قبول کر لیتے ہیں تو ایک ہی درخت پر چار طرف کے پھل لگے ہوئے ہیں چاروں طرف کے یہ پیغام کاری کا کمال ہے شاہ صاحب احمد اللہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو یہ الہام کیا کہ انسان زراعت کرے اور اس کے ساتھ اور بیج ڈالے زمین میں تجارت کرے معاملات کرے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایسا عالی بنایا ہے کہ وہ ان چیزوں سے اٹھ کر حکمرانی کا ڈھنگ جانتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو رعایا کی صورت اختیار کر سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو انسان بڑے دانا عقل مند ہوتے ہیں وہ حکمت علاقیہ پر بحث کرتے ہیں فزکس کو پڑھ سکتے ہیں ریاضی کو جان سکتے ہیں عمل کیسے ہونا یہ جانتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا اور ان کا زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو با ہمت آدمی آدمی کوئی راستہ بنا دے من تقریری اس کے پیچھے چلتے رہیں بل اظہار طرح عموماً ناس اسی لیے تم دیکھو گے لوگوں کو گرو بدر گرو من اصل بوادی و کے شہروں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس نہج پر چل رہے ہوتے ہیں جو نہج میں نے تمہیں بتائی ہے یعنی انسانوں میں صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر لیڈر ہوتے ہیں کوالٹی لیڈرشپ کی ہوتی ہے اس آدمی کو اگر رہنمائی میسر نہ آئے تو پھر اس بچے کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں اور یہ وہ کردی ہے جو پچھلی نو نسلوں سے برض میں پیش آ رہا ہے اور انگریز عالمگیر رحمت اللہ علیہ آخری آدمی تھے جس کے زمانے میں لوگ اینالائز کیا کرتے تھے کہ بچوں کو کس کام میں لگانا ہے گورنمنٹ نے وہ طریقے مقرر کر رکھے تھے کہ ان بچوں میں کس میں صلاحیت ہے حکمران بننے کی کس میں صلاحیت ہے زراعت کی کس میں صلاحیت ہے تعمیر کی کون دفتر کا کام کر سکتا ہے وہ تعلیمی نظام جو تھا اس کے نتیجے میں بچے ابھر کر سامنے آتے تھے اور رپورٹ ہو جاتی تھی کہ ہمارے مدرسے میں ایسے ایسے بچے آئے ہیں اسکول میں جو بچے پوری اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ میتھمیٹکس کر سکتے ہیں ایسے بچے آئے ہیں جو مساحت میں یعنی زاویہ جیومیٹری اس کو سمجھ سکتے ہیں نتیجہ یہ کہ بچوں کی تربیت ایسے کی جاتی تھی اور مسلمان سلطنت کو بنے بنائے افراد ملتے تھے ان پچھلی نو نسلوں میں سب سے بڑا المیہ حکومت کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں افراد صلاحیت کے مطابق نہیں بنے جو بچہ جمیٹری کا تھا اسے اٹھا کر گفٹ میں ڈال دیا اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے جو بچہ گفٹ کرنے کے قابل تھا اسے اٹھا کر فزکس پڑھانا شروع کر دی کہ تم یہ پڑھو اب اس کے کی بات نہیں ہے ایک بچے کی طبیعت میں شاعری ہے مزاج ہے جو ادب کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو ٹھونس دیا کہ تم ڈاکٹر بنو اور جس میں ڈاکٹر بننے کی اہلیت تھی اسے کہا کمپیوٹر انجینئر بن جاؤ یہ سب کی سب اینالائزیشن میں جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ سب سے بڑا نقصان مت ہو گیا نتیجہ یہ کہ آپ آج جائیے ایک آدمی تلاش کرنا پورا شہر شان بات یہ آدمی نہیں ملتا وہ ڈاکٹر ہے پڑھا ہے ڈگری ہے اس کے پاس ایم بی بی ایس ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود مرد نہیں سمجھ سکتا محنت کرتا ہے اس لیے کہ وہ جو صلاحیت ایک سمجھنے کی ہونی چاہیے تھی اس میں وہی چیز بنیادی طور پہ نہیں وہ اندر سے ڈاکٹر نہیں وہ اندر سے انجینئر نہیں ہے وہ اندر سے کام ہی کچھ اور کرنے کا کئی بچوں کو دیکھا میڈیکل کالج میں شاعری اتنی زبردست اور ڈاکٹر کہاں سے وہ بنے وہ تو کہتا ہے میرے ماں باپ نے مجھے جبر کے ادھر ڈال دیا پڑھنا پڑتا ہے میں تو بنیادی طور پہ شاعر ہوں ہوا یہی کرتا ہے کہ نسلیں جو کچھ فیصلے کرتی ہیں وہ اس طرح کا قرض ہوتا ہے اور یہ قرض ہے جو آگے کو دینا ہے اور پچھلوں کا قرض خود پورا کرتا ہے کہتے ہیں کہ سمر کرنے ایک آدمی آتا تھا تندوری کے پاس اور روزانہ چھ روٹیاں لے جاتا تھا صبح بھی دوپہر بھی شام کو بھی تو وہ گزر گئی بوڑھا ہو گیا تو تندورکی نے پوچھا اس سے کہ بابا ہمیشہ چھ روٹیاں لے کے جاتے ہو یہ چھ روٹیاں کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ ایک خود رکھ لیتا ہوں ایک ڈال دیتا ہوں دو پرانا قرض ہے اس میں ادا کر دیتا ہوں اور دو آئندہ کے لیے انویسٹمنٹ کر دیتا ہوں آئندہ کو قرضہ دے دیتا ہوں کہ وقت وقت سے واپس مل جائے اس سے وقت سمجھ نہیں آئی یہ کیا بات ہے سچے کرنیاں کی زیادہ سمجھنے کی بات نہیں ہے ایک کتا لیتا ہوں ایک ساتھ ہے اس کے سامنے پھینک دیتا ہوں اور دو ماں باپ ہیں ان کو دے دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے کسی زمانے میں مجھے کھلایا تھا تو یہ قرض ادا کرنا ہے اور جو بچے ہم کو دے دیتا ہوں انویسٹمنٹ ہے اور بُڑا ہو جاؤں گا میری خدمت کریں گے یہ ایسے روپیوں کا نام ہاں۔ اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ نسلیں پچھلوں کے قرض اتارتی ہیں اور آئندہ کے لیے انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ پچھلی نو نسلوں سے نہیں ہوا ایک صدی میں تقریباً تین نسلیں گزر جاتی ہیں اور آپ اندازہ لگائیں سترہ سو سات سے تعلیمی نظام گجراٹ اٹھارہ سو سات انیس سو سات بیس سو سات یہ نو نسلیں ہماری دسویں نسل اس میں ضائع ہو رہی ہے کوئی ایسا نہیں ہے اور یورپ میں کمال کا نظام تعلیم جرمنی میں ہر ہر ہر ہر ہر کلاس میں ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی وہاں پہ اینالائزر بیٹھا ہوا ہے وہ نفسیات کا ماہر ہے وہ سائیکالوجی جانتا ہے وہ بچے کی سالانہ رپورٹ میں لکھ دیتا ہے کہ بچے میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ یہ لکھ دیتا ہے کہ بچہ نائی بن سکتا ہے درسی بن سکتا ہے بچے میں ڈاکٹر بننے کی ابلٹی نہیں ہے نتیجہ یہ کہ اپنے بچوں کو لے لیتے ہیں اور نائی ہونے کے لیے درسی بننے کے لیے چار سال کا کورس کراتے ہیں چھبیس ساتویں تک بچوں کو ماں باپ پڑھا دیتے ہیں اس کے بعد حکومت کہتی ہے اب تم ہٹ جاؤ اب ہم اپنا یہ خود تیار کریں گے اور اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے ہر مہینے چار سو پانچ سو ہزار یہ جتنا بھی دیتے ہوں گے یہ پیسے تم لے لیا کرو بچے اور یہ تمہارے لیے کالج ہے اس میں بال کاٹنا سیکھو یہ کالج ہے اس تم جراب کو سیکھو یہ کالج ہے سے کیسے بنتے ہیں اس کو سیکھو اس طرح سے وہاں پر چلے جائیں آپ کبھی جرمنی میں تو بال کٹوانے ہو تو وہاں باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ اس بچے کو دیا جا رہا ہے یہ بال کاٹ سکتا ہے ورنہ کوئی بال کاٹنے کی دکان نہیں کھول سکتا جی کہ کسی کے بال اگر غلط کاٹے جائیں کسی بچے کے بال غلط کاٹے جائیں تو بچہ روئے گا غصہ پیدا ہوگا کیا ضرورت ہے اپنی شیفنوں کو خراب کرنے کی اگر یہ غصہ عام ہو گیا تو اس کے نتیجے میں عوام میں تہذیب نہیں رہے گی اور اس کا اثر ووٹ میں پڑے گا ووٹ کے ذریعے گورنمنٹ کچھ بھی کچھ ہو جائے گی رہنے کے قابل نہیں رہیں گے کاش کتنی سوچ اور لوگوں میں بھی ہوتی اس لیے جب سے بجلی اس کا بولان بڑھا ہے اور معاشرے میں قیمتیں زیادہ بڑھی ہیں اور یہ جو نئی نئی چیزیں اب آ گئی ہیں جس کو قوم ذہنی طور پر سوائے تعیش کے استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں ہے یہ موبائل اور یہ چیزیں اس کے بعد معاشرے میں طلاق کا ریٹ بڑھ گیا اب لوگ طلاقیں لینے لگے ہیں بہت کثرت سے آج سے چالیس سال پہلے بھی لوگ اتنی طلاقیں نہیں دیا اب طلاق زیادہ ہوگی اب ذہنی مریض زیادہ ہو گئے وجہ اس کی یہ ہوئی کہ لوگوں کو وہ سہولتیں وہ وہ طبیعت کے مطابق چیزیں ملی نہیں شاہ صاحب احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب لوگ برابر نہیں ہوا کرتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو الہیات طبیعت ریاضیات علم پر بحث کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بس یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ نے جو راستہ انہیں بتا دیا ہے بس چپ کر کے اس پہ عمل کرتے رہیں چلتے رہیں وہ آدمی بچے میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اٹھ کے وہ سوال کر سکے وہ بحث کر سکے یہ دونوں طرح کے افراد شہروں میں بھی پائے جاتے ہیں اور شاہ صاحب رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ گاؤں میں بھی پائے جاتے ہیں اس لیے انسانوں میں صلاحیتیں اللہ نے مختلف رکھی ہیں اب نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب لوگ معاش کی فکر سے فارغ ہوتے ہیں بنیادی طور پہ تین چیزوں کی فکر سے جب وہ فارغ ہوتے ہیں ایک تو ہے عوام کی عام سطح اس عام سطح سے اوپر اٹھ کے اب آپ بنائیے احرام کہ عوام کی عام سطح سے اوپر اٹھ کے کچھ لوگ اوپر چلے گئے اب ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کو تین چیزوں سے فراغت چاہیے ہوتی ہے زندگی آسان چاہیے ہوتی ہے کوئی چیز ان کے ذہنی سوچ میں خلل نہ ڈالے اونچی آواز سے نہیں بولتے ہے بڑی نازک بات لیکن یہ کوئی اور کہے ہم بھی ہم بھی ممکن ہے کبھی ہم پہ بھی فتوا یہ لگے کوئی اور کہے تو کافر قرار دیں علماء اس کو یہ جو یورپ میں آزان اسپیکر پہ نہیں دینے دیتے نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیوں کہتے ہیں تمہارے گرد و پیش میں اتنے بڑے بڑے دماغ رہتے ہیں کہ اس آدمی کو باپ کی آواز ڈسٹرب کرے گی ممکن ہے سوچ رہا ہو ممکن ہے سو رہا ہو اور تم آزان دے رہے ہو اس کی فکر میں نیند میں خلل پڑے گا وہ آدمی صحیح کام نہیں کر سکے گا ایسے ہوتا ہے کہ ذہن کی ایک سطح ایسی بن جاتی ہے کہ وہ آدمی بالکل خارج سے کوئی بھی ڈسٹربینس چاہتا ہی اس تو مثال آپ تیز کریں لندن میں ایک جگہ لائبریری سے آنے کے بعد شام کو پیدل چلنا ہوتا تھا تو نوٹس آیا کہ یہ جو روڈ ہے یہ فلاں دن صبح اتنے بجے سے لے کے دو بجے تک دوپہر بند رہے گی اور اس پہ کارپیٹنگ کرنی دو بجے کے قریب جب واپس آئے تو دیکھا وہ اپنا کام کر کے جا رہے ہیں بالکل اسی کے ساتھ ایک روڈ اور تھی شام کو ادھر جانا ہوتا تھا اور وہ کئی مہینے سے بند رہی ہے کام ہی نہیں پورا ہوگا تو جو چیف انجینئر کام کرا رہے تھے اس سے پوچھا کہ یہ سات روڈ ہے اس سے زیادہ چوڑی ہے اس سے زیادہ لمبی ہے یہ سب کچھ آپ نے صبح سے لے کے دوپہر دو بجے تک کر اور یہ یہ مہینوں سے رہی ہے کیا تو انہوں نے گھر کی طرف اشارہ کیا ان کا یہاں ایک سائنٹسٹ رہتا ہے اور گورنمنٹ نے جب یہ روڈ تباہ ہو گئی ختم ہو گئی تو سائنٹسٹ سے پوچھا خط لکھا کہ ہم آپ کے محلے کی روڈ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کی اجازت دے دیجئے اور ٹائم متعین کر دیجئے کہ کس وقت یہاں پر رولر چلے کس وقت یہاں پر یہ ساری کام کیے جائیں تاکہ ذہنی طور پر آپ کے اطمینان میں خلل واقع نہ ہو تو اسے لکھ کے دیا چوبیس گھنٹوں میں یہ ڈیڑھ گھنٹہ ایسا ہے جو میں اپنی واک کے لیے سبزی اور گھر کی چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ چلا جاتا ہوں اس ڈیڑھ گھنٹے میں آپ روڈ بنا دیجئے اس کے علاوہ مجھے ریسرچ نہ کیا جائے وہ اٹامک تھیوری کا کوئی خاص سائنٹسٹ تو انہوں نے اس کی نتیجے نے کہا جی ہم اس وجہ سے پابند ہیں آپ نے دیکھا ہے ڈیڑھ گھنٹہ صرف کام کرتے ہیں اور دو سال میں کام مکمل ہوگا کہ ایسے نہ ہو کہ جس نے قوم کو چلانا ہے جو اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے اس کو دماغی طور پر کوئی غلط واقع ہو جائے اور وہ آدمی کی نیند پوری نہ ہو آدمی کو اطمینان نہ ہو تو ایسے نہ ہو کہ یہ آدمی ہماری ملک کی رہنمائی سے محروم ہو جائے شاہد رحمت اللہ کہتے ہیں کہ خاص طبقہ اوپر اٹھ جاتا ہے عوام سے اب اس سے تیسرا طبقہ پیدا ہوتا ہے جب یہ دوسرے طبقے کی سطح پر اسے تین چیزوں سے فراغت ہو جاتی ہے ایک معاش سے کھانا پینا حکومت کہتی ہے لے لو کھاؤ پیو جو مرضی کرو پیسہ چاہیے نا پیسہ ہم تمہیں دیں گے تم تحقیق کرو کام کرو یا اس انسان کو جدید جائیداد مل جاتی ہے اس انسان کو رسک کوئی اور بھیج دیتا ہے کوئی کمپنی ہائر کر لیتی ہے وہ کہتی ہے آپ کیجئے یہ کام شاعر ہے بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کو ان کے قدردان سنبھال لیتے ہیں بینک ایک تھا حسن حسن کون تھے Abedi B C C I B C C I bank والوں نے عبید اللہ صاحب کو اختار عارف کو ان کو بلایا ہے اور کہا حضور آپ ہمارے یہاں نوکری کر لیجئے نوکری جو کرنی تھی تو کرنی تھی اشتہار عالم صاحب تشریف لے گئے اتنا پیسہ اتنا پیسہ اور اصل کیا تھا کہ اس شخص کی صلاحیتوں سے کام لیا جائے اس آدمی کو اس سے بے نیاز کر دیا جائے پھر اگر دوسری طرف اس انسان کو غصہ اور اشتہار نہ دلایا جائے دوسری قوت سرد ہو گئی کھانے پینے کی قوت سرد ہو گئی اسے پتا ہے وہ اتنا آدھا دماغ ہوتا ہے اس کے لیے گاڑی کا آنے جانے کے لیے کھانا پینا آسانی سے کافی ہے کپڑا بس عام اور کافی ہے جب اس کی ضروریات سے زندگی پوری ہو جاتی ہے اور کو ڈسٹرب نہیں کرتا غصہ نہیں آتا اور تیسری چیز اگر اس کا رشتہ ہو جائے اور ایسا رشتہ ہو کہ بیوی قابل اطمینان ہو ان لوگوں کے ساتھ بڑی ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ رشتے ماں باپ کر دیتے ہیں اور یہ دماغ ذہنی سطح پہ اس رشتے کو قبول نہیں کرتا نتیجہ یہ کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے چوری چھپے پھر دوسری شادی کر لیتے ہیں تیسری شادی کر لیتے ہیں اور پبلک اسکینڈل بن جاتا ہے پبلک کو پتا کیا ہے کہ اتنا اعلیٰ دماغ ہے کہ وہ ان تین چیزوں میں تسکین چاہتا ہے جب تین چیزوں میں تسکین ہو جاتی ہے یہ وہ دو سوالات ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس میں زندگی کے میدان سے اوپر اٹھتا ہے تو پہلا سوال اس کے ذہن میں بہاذا کلو شر الخواص تصویر آپ ظاہرہ اور میں علوم ہندی یہ تبارت علیہ افسر افراد جو لوگ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں ان کو پہلا سوال یہ پیش آتا ہے کہ اب سبب جاتے ہی بطربیتیں اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے یہ جانوں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور پیدا کرنے والا میرے ساتھ کیا کر ہے یہ ہے الہیات عام آدمی کسی مزدور سے پوچھے آپ کھڑا کر کے تم نے کبھی سوچا اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا کچھ وہ کہے گا صبح ہوتی ہے مزدوری کے لیے نکلتا ہوں شام کو گھر چلا جاتا ہوں مجھے اس سے پیار کیا پیدا کیا اللہ نے کیا نہیں کیا دوسرا سوال ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاننا چاہتا ہے کہ بے اسبات مدکر فی الحال ہی اوجد ہو کہ کون ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے آیا کوئی ہستی ہے یا یہ کہ رزق اور تخلیق یہ دونوں میری اپنی ہیں اور پھر تیسری چیز باری ہی یہ آدمی جب عرفان کو حاصل کرتا ہے اور جب ذہنی صلاحیت سے اس پہ بحث کرتا ہے سوچتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں اب اب اب اب کس نظریے کے تحت زندگی بسر کرنی ہے تو وہ پھر مجبور ہوتا ہے کسی وقت کہ اپنے باری تعالیٰ کے سامنے روئے فریاد کرے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر کو طلب کرے یہ وہ چیز ہے جو تم پاؤ گے انسانوں میں کہ انسان ہمیشہ اس طریقے میں چلتے ہیں آپ اس کو آسان طریقے سے بالکل اگر سمجھنا چاہیں تو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یورپ میں اب یہ ساری چیزیں پبلک کو عام لوگوں کو خاص لوگوں کو مہیا ہو گئی جب یہ خاص طبقے کو یہ چیزیں مہیا ہو گئیں تینوں طرح سکون حاصل ہو گیا تو اب وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اینڈ آف ہسٹری وہ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے وہ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ دوسرے سیاروں پہ آبادیاں ہیں یا نہیں اس لیے کہ انسان جو اعلی دماغ ہے وہ نظریے کے بغیر جی نہیں سکتا وہ کہتا ہے کوئی نظریہ ہے میری زندگی کا کوئی مقصد ہے کسی نے پیدا کیا تو مسئلہ کیا ہے چکر کیا ہے یہ دنیا چل کیسے رہی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انسان ہی ہے جس کے ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کرے اور دوسری طرف ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس سے غلام بن کے زندگی گزارے جو کسی بڑے نے راستہ طے کر دیا چپ کر کے اس پہ جلتے رہو نہ ذہن میں اتنی فکر پیدا ہو نہ سوچ پیدا ہو ہمارے نظام اس سوچ پہ پابندی لگاتے ہیں اسی لیے اب جو بچے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں پرورش پاتے ہیں پروان کرتے ہیں سب سے بڑا ظلم ان پر یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوت فکر تباہ ہو جاتی ہے قوت فکر لگ جاتی ہے کمانے میں قوت فکر لگ جاتی ہے گھریلو جھگڑوں پہ قوت فکر لگ جاتی ہے کہ جو ہی شادی ہوئی بیوی کو الگ رہنے کے لیے مکان دے اور جب تک وہ ان ساری چیزوں سے فارغ ہونے کی سوچ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے اسرائیل آ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو اللہ کے یہاں اب تمہاری عمر ختم ہوئی تو کتنے ہی ادھورے منصوبے چھوڑ کے وہ چل دیتا ہے اس لیے کہ ذہنی طور پر جو اس کی صلاحیتیں تھیں ان صلاحیتوں نے ابھی قوم ملک کی خدمت کو کیا اپنی مارکت نہیں دی تھی تو جب یہ ذہین بچے پیدا ہونے والے ایک تو وہ ہیں جو غلام بڑوں نے جو لکھا دیا جب یہ ذہین بچے اپنی قوت کو استعمال کرنا چاہیں تو میدان نہیں ملتا میدان نہیں ہوتا سائنٹسٹ پاکستان میں پیدا ہو جائے اور وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہے کہ میں زیادہ اکانومک تھیوری میں آگے بڑھوں اس میں آگے بڑھوں اس میں آگے بڑھوں تو اس پر سو چیکس لگ جاتے ہیں اور کمال کی سیاست کی انڈیا ہے کہ جس زمانے میں ہمارے یہاں قومی ہیرو کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا انہوں نے عبد الکلام کو اپنا صدر بنا دیا سائلنٹ میسج پوری دنیا کو دیا کہ انڈیا میں اگر کوئی سائنٹسٹ کام کرے گا تو کی یہ عزت کریں گے اور ہم نے بھی میسج دیا کہ اگر آگے چلے نا تو تمہارا انجام یہ ہوگا یہ ہے وہ ظلم جو ہمارے یہاں پیدا ہونے والے بچوں کی صلاحیتوں پہ ہوتا ہے اسی لیے کوئی یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس نظام سے نکال دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس غلامانہ اور اس امکانہ نظام میں رہیں گے تو جو حکمران ہیں خود انہیں نہیں پتا کہ قومیں کیسے بنتی ہیں تو یہ قوم بنے گی کیسے اچھا رحمت اللہ نے فرما دیا کہ جب آدمی تین کاموں سے خارج ہو جاتا ہے زندگی سے پھر وہ نظریہ چاہتا ہے نظریہ کیا ہے امریکہ نے یہ کتاب لکھی نا اینڈ آف ہسٹری کیمونزم کی اس روس کے ٹوٹنے کے بعد انہوں نے کہا اب سارے نظریے ختم ہو گئے اب نظریہ دنیا میں زندگی کا ہوئی ہے جو امریکہ دے گا بڑی اچھی تقریر کی ہے اگر آپ کو کبھی انٹرنیٹ پہ موقع ملے تو سنیے گا ہینری کسنجر ہینری جو ہے ابھی بھی زندہ ہے شاید چورانوے پچانوے سال عمر ہو گئی اس کی اور جو دنیا میں ٹاپ ٹاپ کے تھنکرس ہیں یہودی ان میں سے وہ ایک ہے اس نے نوبل پرائز پہ جو تقریر کی اس نے کہا ہسٹری کا اینڈ ہو گیا روس ہار گیا کیمونیزم کو ہم نے شکست دے دی اب دنیا میں اگر کوئی تہذیب اپنے وجود کو برقرار رکھے گی تو امیرکن سولہ ہے ہم ہر جگہ یہ پھیلائیں گے اور پھر اس سے اگلی بات یہی بڑے کام کہ اس نے کہا امیرکن سولہ کے مقابلے میں ایک ہی سولہ ابھر سکتی ہے اور وہ اسلام ہے اور اگر ہمیں کبھی بھی خیال اندازہ ہوا کہ اسلام سر اٹھا رہا ہے دنیا میں تو ہم کیمونزم کو دوبارہ زندہ کر دیں گے مگر اسلام کو نہیں دیں یہ ہے وہ تہذیبوں کی جنگ جو جاری رہتی اس لیے انہوں نے سارا نظام ڈالی ساری چیزیں ایسی ڈالی ہیں کہ اسلام کی تہذیب مار کھائے اور یہ تو بھی ہماری سمجھ میں ہی نہیں آیا کبھی سمجھ میں آیا کسی کی تو کوئی اٹھے گا اور دشمن کمزور اللہ جانے کیا ہوگا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد شروع کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور جو انہیں امامت دی جاتی ہے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں پانچ علوم انہوں نے گنوائے ہیں کہ جو لوگ قوموں کی امامت کرتے ہیں جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے الہیات کو سمجھتے ہیں پھر فزکس کو سمجھتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ان میں فطری طور پر علوم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چوتھے وہ میتھمیٹکس اس کی قسم کو سمجھتے ہیں اور پانچ میں کہ کیا اعمال کیے جائیں جس اعمال کے ذریعے امت اور قوم زندہ ہو جائے یہ پانچ علوم ہیں جس پہ قیادت بحث کرتی ہے قائدین کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کس طرح سے سوچا کرتے ہیں یہ ان شاء اللہ دیر سے آنے کے لیے